میرا نام مہدی حسن ہے میں جرنلزم کا پروفیسر ہوں اور آپ سے پاکستان کے میس میڈیا کی تاریخ اس کی ابتدا ترقی اور اس کے اثرات پہ بات کر رہے ہیں ہم نے اخبارات پہ بات کی ہے ہم نے میگزینس پہ بات کی ہے ہم نے ریڈیو براڈ کاسٹنگ کی بات کی ہم نے ٹیلی ویژن کی بات کی لاؤڈ اسپیکرس کی بات کی ویڈیو اور آڈیو کیسٹس کی بات کی ٹیلی ویژن پہ ہم کافی تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہوئے کس قسم کا کام اس نے کیا ہے تمام دنیا میں ٹیلی ویژن کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے کیا اثرات سیاست پہ معاشرے پہ کلچر پہ اکنامکس پہ اور طرز زندگی پہ ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں ہم نے یہ بات بھی کی کہ ٹیلی ویژن کو امن قائم کرنے کے لیے دنیا میں کس طرح استعمال کیا گیا یہ کیا خیال ہے لوگوں کا کہ کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے جنگ پہ بہت بات ہوتی ہے اور ٹیلی ویژن کے کردار پر جنگ میں استعمال پہ بہت زیادہ ڈبیٹ ہوئی دنیا میں اور دو قسم کے اسکول آف تھاٹ پیدا ہوئے ایک کا خیال تھا کہ جنگ نہیں دکھانی چاہیے ٹیلی ویژن پہ جبکہ دوسرے اسکول آف تھاٹ کا کہنا یہ تھا کہ جنگ دکھانے سے جنگ کو روکا جا سکتا ہے کیونکہ لوگ جب تباہی دیکھتے ہیں جنگ کی تو جنگ کے خلاف ہوتے ہیں اس طرح امن قائم کرنے میں مدد ملتی ہے یہی خیال کرائم کے بارے میں ہے وائلنس کے بارے میں ہے کہ ٹیلی ویژن وائلنس کو روک سکتا ہے اگر وائلنس دیکھیں گے لوگ تو اس کے اثرات کا اور اس کے نیگیٹو آسپیکٹ کا انہیں پتہ لگے گا اور وہ وائلنس سے نفرت کرنے لگیں گے اور اس کے خلاف متحد ہوں گے اور اسٹرگل کریں گے کہ سوسائٹی سے وائلنس ختم ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن نے جو ایک انٹرنیشنل کلچر پیدا کیا ہے اس کی بات بھی ہم کر چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل کلچر بنا ہے اس کے ہمارے کلچر پہ کیا اثرات پڑے آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے بہت سی ڈسکشنز میں یہاں یہ بات کی ہے کہ ٹیلی ویژن نے پاکستان کے مختلف علاقوں کو مختلف کلچرز دکھائے ہیں یا دکھانے چاہیے اور مختلف علاقوں کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کی ہے کامیاب کوشش بھی کی ہے کچھ ابھی اس میں کمی ہے کچھ خامیاں ہیں جو دور کی جا سکتی ہیں ہم نے بنگال کا ذکر بھی کیا تھا جو اب بنگلہ دیش بن گیا ہے جب وہ مشرقی پاکستان تھا کہ بہت بڑی کمی تھی ہماری ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی پالیسیز میں کہ ہم بنگالیوں کو اور باقی چار صوبوں کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب نہیں لا سکے ان کے ایک دوسرے کے کلچر سے ایک دوسرے کے طرز زندگی سے متعارف نہیں کرا سکے اور فاصلہ بڑھتا گیا ان کے درمیان نتیجہ تن مشرقی پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش بن گیا تھا یہ تو مقامی کلچر کی بات ہے اور اس کی ضروریات ہیں جس میں ٹیلی ویژن بہت اہم رول ادا کر سکتا ہے اور کر رہا ہے کہ اب مختلف علاقوں کے کلچرل ٹریٹس جو ہیں ان کی روایات جو ہیں وہ اجنبی نہیں ہیں ایک دوسرے کے لیے خاص طور پہ بہت سے پرائیویٹ چینلز آ جانے کے بعد جس میں ریجنل چینلز بھی شامل ہیں جو اپنی اپنی زبان میں بات کرتے ہیں اپنے اپنے طرز زندگی کی بات کرتے ہیں اب یہ ممکن ہے لوگوں کے لیے کہ وہ دوسرے علاقوں میں بیٹھ کے اپنے سے مختلف کلچر کو جان سکیں دیکھ سکیں ان کے مسائل کو سمجھ سکیں لیکن ایک اثر جو ترقی یافتہ ملکوں کے چینلز نے ساری دنیا پہ ڈالا ہے جس کی بات ہم اخبار کے حوالے سے اور ریڈیو براڈ کاسٹ کے حوالے سے کر چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بی بی سی اور وائس آف امریکہ ایک ہزار گھنٹے کے پروگرام روزانہ براڈ کاسٹ کرتے ہیں ان کی ریڈیو سروسز اور ستر ستر مختلف زبانوں میں دونوں سروسز اپنی براڈ کاسٹ کرتی ہیں اسی طرح جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں ترقی یافتہ ملکوں کے اس میں تفریحی پروگرام بھی شامل ہیں اور خاص طور پہ جو ان کے ڈسکشن کے ڈبیٹ کے انالیسس کے پروگرام ہیں اور انفارمیشن کے پروگرام انہوں نے ساری دنیا کو اس انداز سے متاثر کیا ہے جس کا فائدہ صرف ان ملکوں کو ہوتا ہے جن کے آئیڈیاز کو جن کے فلسفے کو اور جن کے نظریے کو یہ چینلز ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کے پیش نظر تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا انڈر ڈیولپ سوسائٹیز کا انٹرسٹ نہیں ہوتا نیچرل ہے کہ جس فلاسفی کو وہ پروموٹ کرتے ہیں جس نظریے کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے یا جو ان کا اپنا سیاسی نظریہ ہے وہ اسی کی بات کریں گے اور ان کے پاس وسائل اتنے ہیں تکنیکی وسائل بھی اور مالی وسائل بھی کہ غریب ملک اور انڈر ڈیولپ سوسائٹیز ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس کی وجہ سے سیاسی میدان میں بھی اور ثقافتی میدان میں بھی یہ چینلز جو ہیں ٹیلی ویژن کے یہ تمام دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال رہے ہیں اور جیسا امیج کسی کا چاہتے ہیں کسی ملک کا کسی معاشرے کا کسی شخص کا ان کے نظریے کا ان کے فلسفے کا وہ امیج وہ بنا دیتے آج سے کچھ عرصہ پہلے کولڈ وار کے زمانے میں بیسویں صدی کے اینڈ میں آخری دہائی جو تھی نائنٹیز کی اس میں کولڈ وار ختم ہوئی 1992 میں کولڈ وار ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سابق سوویت یونین کا جو نظریہ تھا کمیونزم کا اس کے اور امریکہ کے کیپٹلزم کے درمیان جو کانفلکٹ چل رہا تھا اور اس وار کو جب ہم کولڈ وار کہتے ہیں تو اگرچہ ہم وار کا لفظ استعمال کرتے ہیں مگر اس میں یہ وار ہتھیاروں سے نہیں لڑی گئی تھی لیتھل ویپن سے بندوق سے ٹینک سے توپ سے نہیں لڑی گئی تھی یہ وار وار آف ورڈس تھی الفاظ کی جنگ تھی جس کو ورڈس گیم بھی کہا جاتا ہے لفظوں کا کھیل تو یہ ساری جنگ جو تھی کولڈ وار نظریاتی جنگ یہ کمیونیکیشن کے اور میس میڈیا کے ذریعے سے لڑی گئی تھی اور دونوں نظریات کو فالو کرنے والے ملکوں کا یہ خیال تھا اور یہ کوشش تھی کہ تمام دنیا کو ان کا نظریہ اپنا لینا چاہیے یہ کوشش بہت حد تک کامیاب رہی دونوں کی دنیا ساری دو بلاکس میں ڈیوائڈ ہو گئی تھی اسی لیے آج کی دنیا کو جب ہم گلوبل ولیج کہتے ہیں تو ذہن میں تصور ایک یونٹ کا آتا ہے کیونکہ اب وہ کانفلکٹ نہیں رہا جبکہ اس زمانے میں ایک ولیج نہیں کہا جا سکتا تھا گلوب کا تصور نہیں تھا because the globe was divided into two rather three distinct divisions ایک کامسٹ ورلڈ تھی ایک کیپٹلسٹ ورلڈ تھی اور ایک الائنڈ ورلڈ تھی جس کو نئے نئے موومنٹ کہا جاتا ہے کہ جو وہ ملک جو نہ کمیونزم کو ملیٹریلی سپورٹ کرتے تھے نہ کیپٹلزم کے ساتھ ہی تھے ملیٹریلی بلکہ وہ غیر جانبدار ملک تھے تو اس کو غیر جانبدار ملکوں کی تحریک کہا جاتا تو ساری دنیا تین بلاکس میں تقسیم ہو گئی تھی ان بلاکس کے ختم ہونے کو end of cold war technically international relations کی تاریخ میں اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں کہتے ہیں یہ پیریڈ نائنٹین نائنٹی ٹو کے بعد شروع ہوا ہے لیکن اس کے باوجود کولڈ وار بظاہر ختم ہو جانے کے باوجود ہر ملک کی ہر قوم کی یہ خواہش ہے کہ اس کا جو زندگی گزارنے کا فلسفہ ہے اس کا جو سیاسی نظام ہے اس کی جو سیاسی سوچ ہے جس طرح مسائل کو وہ دیکھتے ہیں باقی دنیا بھی اسی طرح دیکھے یہ کام ڈسکشن پروگرام سے ہوتا ہے یہ کام خبروں کے بلیٹن سے ہوتا ہے یہ کام اینالیسز اور ریسرچ کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان سے کیا جاتا ہے ایکسپرٹس کی اوپینین سے ہوتا ہے اور اس طرح پروگرام پروڈیوس کیے جاتے ہیں ان کا فارمیٹ ایسا بنایا جاتا ہے کہ سننے والا اس سے متاثر ہو کے ان کے خیالات کو اپنا لے یہ مسئلہ ساری دنیا کو درپیش ہے ہمیں بھی درپیش ہے کلچر کے میدان میں بھی یعنی جو غیر سیاسی میدان ہے ویسے تو کلچر میں سیاست بھی شامل ہے ایک سیاسی کلچر بھی ہوتا ہے اور عام کسی ملک کے کلچر کا حصہ ہوتا ہے اس ملک کی سیاست تو میں کلچر کا میدان اس لیے کہہ رہا ہوں علیحدہ سے کہ جو غیر سیاسی فیلڈ ہے اس میں بھی ہمارے جیسے ملکوں کو یہ پرابلم درپیش ہے کہ ہم ایسی آسپیکٹس بھی اپنا رہے ہیں ایسے رویے بھی اپنا رہے ہیں ان ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ملکوں کے جن کے پاس وسائل ہیں ہمیں متاثر کرنے جو ہمارے لیے نقصان دہ مثال کے طور پہ culture of economy of west لے لیجیے جو امیر ملک ہیں ان میں جو طریقہ پیکنگ کا رائج ہے مثلا ڈسپوزبل بوٹلس ہیں کولڈ ڈرنکس کی یا آپ نے کولڈ ڈرنک پی بوتل ردی میں پھینک دی ہم نے اس کو اپنا لیا کولڈ ڈرنکس کے ایلومینیم کے کینز استعمال ہوتے ہیں ترقی یافتہ امیر ملکوں میں ان کے ہاں ایلومینیم ہوتا ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں اس کا ہمارے ہاں ایلومینیم نہیں ہوتا چنانچہ وہ کولڈ ڈرنک جو بوتل میں ہمیں نو یا دس یا آٹھ روپے کی ملتی ہے اتنی ہی مقدار میں وہی کولڈ ڈرنک ہمیں ایلومینیم کے کین میں جو امپورٹ کرتے ہیں ہم وہ ہمیں بیس بائیس روپے کی ملتی اس کو ہم اکنامکس کی ٹرمز میں اکانومی آف ویسٹ کہتے ہیں ہم پیالہ لے کے جاتے تھے دہی خریدتے تھے بہت فائدہ ہوتا تھا دہی ختم ہوا آپ نے پیالہ دھو لیا دوبارہ استعمال ہوا اب ہم پلاسٹک کے گلاس میں دہی خریدتے ہیں جس کو دہی استعمال کرنے کے بعد اسے ہم کوڑے میں ردی میں پھینک دیتے اور ڈھائی تین روپے اس گلاس کی قیمت ہم اپنی جیب سے ادا کرتے اسی طرح برتن لے کے جاتے تھے دودھ خریدتے تھے اب ہم دودھ لاتے ہیں گتے کے پیکس میں جس کے پانچ ساڑھے پانچ روپے فی پیک اس کی جو کاسٹ ہے وہ کنزیومر اپنی جیب سے دیتا ہے اور ہم دودھ استعمال کرنے کے بعد جب وہ ختم ہوتا ہے دودھ ہم اس کو ردی میں پھینک دیتے ہیں یہ اکانومی آف ویسٹ یہ ہم نے میس میڈیا سے لیا ہے یہ ہمارے پہ اثرات ہیں باہر کے اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہمارے کلچر پہ اثر انداز ہوئی ہیں مثلا ہمارے معاشرے میں ہندوستان پاکستان کے معاشرے میں سب کانٹینٹ میں ساؤتھ ایشیا بھی کہتے ہیں ہم اسے چلتے پھرتے کھانے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا یہ بدتمیزی سمجھی جاتی تھی کہ آپ سرے راہ کھائیں یا چلتے پھرتے سر فٹ پاتھ پہ جا رہے ہیں کھاتے جا رہے ہیں کوئی چیز یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا اس کے باقاعدہ ایک طریقہ تھا کھانے کا اس کے کچھ ایٹیکیٹس تھے اپنے ہمارے اب جب سے یہ فاسٹ فوڈ کا کلچر آیا ہے اب ہم چلتے پھرتے کھاتے ہیں ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ہاتھ میں برگر لے کے کھاتی ہوئی چلتی ہے یا گاڑی میں برگر لے کے یا بوتل لے کے ڈسپوزیبل وہ کولڈ ڈرنک پی رہی ہوتی ہے یا سڑک چلتے آدمی آئس کریم کون کھا رہا ہوتا ہے یا دوسری آئس کریم کھا رہا ہوتا ہے یہ کلچر ہمارے یہاں میس میڈیا بھی ذمہ دار ہے اس کا اور ملٹی نیشنل اپنی ایڈورٹائزنگ جو میس میڈیا کے ذریعے سے کرتی ہیں وہ بھی ذمہ دار اسی ضمن میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں کھانے پینے کے انداز میں شو آف کرنا اپنے کھانے پینے کو یہ ہماری ٹریڈیشنز میں شامل نہیں تھا ایک محاورہ ہے اردو کا آپ نے سنا ہوگا بہت استعمال ہوتا تھا پہلے کہ کھائے من بھاتا اور پہنے جگ بھاتا کا مطلب تھا کہ کپڑے ایسے پہننے چاہیے جو دوسروں کو پسند ہوں کیونکہ نظر آتے ہیں اور کھانا وہ کھانا چاہیے جو آپ کو پسند ہے کیونکہ دوسرا اسے دیکھتا نہیں ہے آپ اپنی پسند من پسند غذا کھاتے ہیں لیکن یہ جو ویسٹرن کلچر ہمارے یہاں آیا ہے اس نے کھانے میں بھی شو آف کا انصر شامل کر دیا ایلیمنٹ آف ایگزیبیشن آپ دیکھتے ہیں میس میڈیا پہ اشتہارات ٹیلی ویژن پہ اخبار میں بل بورڈس پہ کہ کھانے پینے کی اشیاء کے جو اشتہار ہوتے ہیں ان کو اتنے خوش نما انداز سے پیش کیا جاتا ہے جو یہ تاثر قائم کرتے ہیں دیکھنے والے کے ذہن میں اور اس کی سوچ میں کہ اگر میں نے یہ کولڈ ڈرنک نہیں پی یا میں نے یہ برگر نہیں کھایا یا یہ آئس کریم نہیں استعمال کی تو شاید میری زندگی ادھوری ہے یہ کلچر بھی میس میڈیا کے ذریعے سے رائج ہوا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں پھر ایک اور نقصان یہ ہے ایڈورٹائزنگ کا ٹیلی ویژن سے آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ کہا تھا کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے آئیڈیاز اور ٹیلی ویژن کی پرسنالٹیز آپ کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ دونوں قسم کی پرسنالٹیز اور دونوں قسم کے آئیڈیاز جو آپ کو پسند ہے وہ بھی اور جو آپ کو ناپسند ہے وہ بھی بغیر آپ کی اجازت کے آپ کے گھروں میں داخل ہو جاتی اتنا افیکٹو میڈیم ہے تو جب اس میڈیم سے ایڈورٹائزنگ کی جاتی ہے جو بہت افیکٹو ہے اور اب ایڈورٹائزنگ بھی انٹرنیشنل ہے کیونکہ ملٹی نیشنل کی پروڈکٹس جو ہیں وہ تمام دنیا میں اویلیبل ہیں لہذا تمام دنیا کے لیے ایڈورٹائز کرتے ہیں ہر چیز ملٹی نیشنل بنا رہی ہیں اور ٹی او کا جو اگریمنٹ ہے اس کے بعد یہ مشکل ہو گیا ہے تمام دنیا کے لیے کہ وہ طاقتور تجارتی اداروں کی پروڈکٹس کو اپنے ہاں آنے سے روک دیں اس کی گنجائش نہیں رہی روکنے کی اب کوئی بھی ملک کوئی بھی پروڈیوسر کوئی بھی چیز کسی بھی ملک میں بھیج سکتا ہے آپ اسے روک نہیں سکتے یہ ڈبلو ٹی او کے ولڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے اگریمنٹ کا حصہ ہے تو وہ پروڈکٹس اب ایڈورٹائز بھی کی جاتی ہیں اور اتنے اٹریکٹو انداز سے ایڈورٹائز کی جاتی ہیں ٹیلی ویژن پہ کہ ہمارا اس سے متاثر ہونا لازمی ہے اس کے دو اثرات ہوتے ہیں ایک پازیٹو ہے کہ ہمیں واقفیت ہوتی ہے بہت سی چیزوں سے ان کے استعمال سے ایک نیگیٹو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم وہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے اور پاکستان میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو ان پروڈکٹس کو افورڈ نہیں کر سکتے جو ٹیلی ویژن پہ ایڈورٹائز ہوتی ہیں مگر وہ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ انہیں تو اس کے دو اثرات آگے پیدا ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ یا تو سینس آف ڈپریویشن پیدا ہو جائے ایسا سے محرومی ایک مستقل پیدا ہو جائے شخصیت بگڑ جائے احساس محرومی کی وجہ سے نفسیاتی مسئلہ بن جائے اور ایک یہ کہ آپ ان تمام سہولتوں کو اور ان تمام اشیاء کو حاصل کرنے کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے ہم اس کے لیے ہم انڈر ہینڈ ٹیکٹکس کو استعمال کریں اور ناجائز ذرائع سے اپنے ریسورسز میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ پروڈکٹس حاصل کر سکیں جو بڑے اٹریکٹو انداز سے ہمیں دکھائی جا رہی آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آن لائن ایڈورٹائزنگ بہت پاپولر ہے آج کل پورے پورے چینل ایسے ہیں جو صرف ایڈورٹائزنگ کے چینل ہیں جس میں ایک سے ایک پرکشش پروڈکٹ جو ہے بڑے پرکشش انداز میں پیش کی جاتی ہے لوگوں کے سامنے اور اس میں آپ کو دکان تک جانا بھی نہیں پڑتا خریداری کے لیے آپ گھر بیٹھے ٹیلی فون پہ آرڈر کر سکتے ہیں اور کیونکہ اس وقت آپ متاثر ہوئے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن پہ دیکھ کے اس پروڈکٹ کی پرفارمنس کو آپ ٹیلی فون اٹھاتے ہیں آپ آرڈر کر دیتے ہیں قیمت اس وقت نہیں دینی پڑتی وہ جب آتی ہے اس وقت آپ اس کی قیمت ادا کرتے ہیں یا بعد میں بینک کے تھرو جو قرضے پہ آپ نے لی ہے اس کے تھرو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے اس کے تھرو آپ قیمت دیتے تو ہمارے اخراجات میں بھی اضافہ ہو گیا خواہشات بھی بڑھ گئی ہیں جبکہ ہمارے کلچر میں یہ تھا کہ اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے خواہشات بنانی چاہیے محاورہ ہے اردو زبان کا کہ چادر دیکھ کے اپنے پاؤں پھیلاؤ مگر ٹیلی ویژن ایڈورٹائزنگ کی وجہ سے عام طور پہ لوگوں نے اپنی چادر ان کی چھوٹی ہے پاؤں زیادہ پھیلانے شروع کر دیے جس کی وجہ سے پاؤں باہر نکل جاتے ہیں چادر سے مطلب اخراجات ان کے آمدنی سے بڑھ جاتے ہیں جس کا ایک ایڈورس اور نیگیٹو افیکٹ ان پہ پڑتا ہے یہ تو ہے اکنامک آسپیکٹ اس کی بہت سے دوسرے ایسے میدان ہیں ایسے فیلڈز ہیں جن میں اثرات پڑ رہے ہیں مثلاً شادی بیاہ کی رسمیں ہیں ہم ٹیلی ویژن پہ اپنے ہمسایہ ملکوں کے پروگرام دیکھ کے ایسے کلچرز کے پروگرام شادی بیاہ کی رسمیں دیکھ کے جو ہمارے کلچر سے مختلف ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں وہ انداز اپنا لیتے ہیں اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں فیشن ٹرینڈز بھی آتے ہیں کہ کیسا کپڑا پہنیں گے آپ اونچی قمیض پہنیں گے لمبی قمیض پہنیں گے پتلون کا یا شلوار کا پائچا آپ کا باریک ہوگا پتلا ہوگا یا بڑا ہوگا بال آپ کیسے رکھیں گے چھوٹے رکھیں گے بڑے رکھیں گے یہ تمام فیصلے اب ٹیلی ویژن دیکھ کے لوگ کرتے ہیں فیشن ڈیزائنر کرتے ہیں درزی کرتے ہیں اور لوگ خود کرتے ہیں کہ کوئی چیز دیکھ کے وہ اپنا لیتے ہیں وہ ہمارے کلچرل ٹریڈیشن کے مطابق ہو یا اس کے خلاف تو یہ ہم اس کو نیگیٹو اثر کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی کلچرل انویژن ہو رہی ہے جہاں تک کلچر کے متاثر ہونے کا تعلق ہے یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا مجھے یقین ہے آپ کو یاد ہے کہ کیونکہ ہم خلا میں یا ایک بند ڈبے میں یا فصیل کے اندر زندگی نہیں گزار رہے ہیں اس لیے ہر کلچر کا دوسرے کلچر سے کسی نہ کسی حد تک متاثر ہونا تو لازمی ہے کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہے طرز زندگی یا کلچر وہ متاثر ہوتا رہتا ہے اور نیچرل ہے اس میں نیگیٹو اثرات بھی ہوتے ہیں پازیٹو اثرات بھی ہوتے ہیں لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اثرات ہمیشہ اس کے قبول کیے جاتے ہیں جس کے پاس وسائل زیادہ ہیں جس کے پاس ٹیکنیک ہم سے بہتر ہے جو ہم سے بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے جو اپنا میسج زیادہ پرکشش انداز سے ہم تک پہنچا سکتا ہے یا ساری دنیا تک پہنچا سکتا ہے اس میں سیاسی نظریات بھی شامل ہیں جنگ بہت اہم بات ہے ٹیلی ویژن پہ جنگ کے اثرات پہ ہم نے بہت تفصیل سے بات کی ہے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ امریکہ کے ماہرین کا خیال تھا کہ ویتنام کی جنگ وہ ٹیلی ویژن کی وجہ سے ہار گئے تھے تو اس لیے جب ہم جنگ کی بات کرتے ہیں ٹیلی ویژن پہ تو جو دو جنگیں دو ہزار ایک اور دو ہزار تین میں ہوئی اس کے علاوہ جو واقعات گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کو امریکہ میں رونما ہوئے جس کو نائن الیون کے نام سے اب دنیا جانتی ہے وہ ٹیلی ویژن پہ ساری دنیا نے دیکھا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تباہی پینٹاگون پہ حملہ جس کے بارے میں یہ خیال تھا جب بنی تھی انیس سو بیالیس میں نائنٹین فورٹی ٹو میں پینٹاگون کی بلڈنگ مکمل ہوئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران اور یہ دعویٰ کیا گیا تھا اس وقت اس بلڈنگ کے بارے میں کہ یہ ناقابل تسخیر ہے اور ناقابل تباہی ہے لیکن گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کو جب جہاز اس پہ کریش ہوا کریش کیا گیا ڈیلیبریٹلی حملے کی نیت سے جہاز کو بطور ویپن کے استعمال کیا تو علاوہ اس جہاز کی سواریوں کے جو اس میں بیٹھی تھیں جس کو اغوا کر کے لائے تھے کریش کرنے والے خود پینٹاگون میں کام کرنے والے ایک سو پینتالیس آدمی اس میں ہلاک ہوئے اور ایک ونگ پینٹاگون کا مکمل طور پہ تباہ ہوا جس کو انوینسیبل سمجھا جاتا تھا اس کا نیگیٹو اثر امریکن قوم پہ بھی ہوا کیونکہ انہوں نے اس کو لائیو دیکھا ٹیلی ویژن پہ دیکھا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو تباہ ہوتے ہوئے ساری دنیا نے لائیو دیکھا کیونکہ پہلا جہاز جب اس سے ٹکرایا تو اس وقت کوئی ٹورسٹ اس جگہ کی تصویر بنا رہا تھا جتنے ٹورسٹ جاتے ہیں نیو یارک وہ سب وہ دیکھا کرتے تھے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بلڈنگ قابل دید مقامات میں شامل تھی جس طرح کی بلڈنگ پہلے جو حیثیت امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کو حاصل تھی دنیا کی سب سے اونچی عمارت کے طور پہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بلڈنگ کے بعد امپائر اسٹیٹ کی بلڈنگ جو ہے وہ بھی نیو یارک میں ہے وہ دوسرے درجے پہنچ گئی تھی لوگ اس کو ضرور دیکھتے تھے اور اس کی تصویریں بناتے تھے اور اپنی تصویریں اس کے سامنے بناتے تو ایک ٹورسٹ ویڈیو بنا رہا تھا اس نے وہ ویڈیو اس وقت جب جہاز پہلا ٹکرایا تو وہ بنا لی اس وقت تک لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ حادثہ ہے اور ایک جہاز اتفاق ٹکرا گیا ہے کوئی اس سے لیکن جب دوسرا جہاز آ کے اس سے ٹکرایا تو پھر یہ پتا لگا کہ یہ تو ڈیلیبریٹ اٹمپٹ ہے اس وقت تک ٹیلی ویژن کے مختلف چینلز کی ٹیمیں وہاں آ گئی تھیں پہلا جہاز ٹکرانے کے بعد کیونکہ وہ اس میں آگ لگی ہوئی اس کی فلم بنا رہے تھے خبروں کے لیے پھر باقی سارا منظر جو ہے وہ کئی روز تک لائیو ٹیلی کاسٹ اس کی جاری رہی جس کو آپ میراتھن ٹیلی کاسٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کا نیگیٹو اثر امریکن قوم پہ بھی ہوا ڈیمورلائز ہوئے غالباً یہی ان کے ذہن میں تھا دہشت گردوں کے جنہوں نے یہ ایکشن کیا تھا صدمہ پہنچانا قوم کو ڈیمورلائز کرنا امریکہ کی جو اپنے آپ کو انوینسیبل یا ناقابل تسخیر سمجھتے تھے جن کا خیال تھا کہ امریکہ پہ آج تک دو سو چھبیس ستائیس سال میں کسی نے حملہ نہیں کیا انہوں نے دیکھا کہ امریکہ پہ حملہ ہوا اور انہی کے اپنے ساز و سامان کو بطور ہتھیار کے استعمال کیا یہ ٹیلی ویژن کا اثر تھا اس کے نتیجے میں جو پالیسی امریکہ نے اڈاپٹ کی جس کو اس نے عالمی دہشت گردی کے خلاف جنگ کا نام دیا اس کے تحت پہلا ایکشن افغانستان میں ہوا ملٹری ایکشن جس کے بے شمار مناظر ٹیلی ویژن پہ لوگوں نے دیکھے اور ویسٹرن میڈیا نے اس کو بھرپور انداز سے ویسٹ کی پالیسی کے تحت اپنا پوائنٹ آف ویو پروجیکٹ کرنے کے انداز سے خبریں ڈسکشنز اور ویڈیو کلپنگز مختلف مناظر کی وہ پیش کی اس میں افغانستان کا پوائنٹ آف ویو نہیں تھا ان میں اور افغانستان کے پاس ظاہر ہے اتنے ذرائع نہیں ہیں یا افغانستان سے اگر کسی کو ہمدردی تھی تو ان کے پاس بھی اتنے ذرائع نہیں تھے کہ وہ اس ویسٹرن میڈیا کی انفارمیشن یلغار کا مقابلہ کر سکتے لہذا ون سائڈڈ ساری بات ایک ہی پوائنٹ آف ویو لوگوں تک پہنچا جس کو دیکھ کے لوگوں نے تمام دنیا کے لوگوں نے اپنے نظریات بنائے اس کو میں مزید آپ کے آسانی کے لیے سمجھ میں آنے کے لیے اور ایک مثال سے واضح کرتا ہوں امریکہ اسرائیل کا طرفدار ہے حمایتی ہے کھلے عام ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اعلان کرتے رہتے ہیں کہ ہماری پالیسی کی گائیڈ لائنز جو ہیں اس میں سیکورٹی آف اسرائیل کی جو ہے وہ ٹاپ پریورٹی کرتی اور اس حوالے سے جو فلسطینی جدوجہد کرتے ہیں ان کو امریکہ کی پبلک جو ہے وہ دہشت گرد سمجھتی ہے نہیں ویسے اگر آپ اینالائز کریں لاجیکلی ریشنلی دیکھیں تو ایک پارٹی تو ٹینک استعمال کر رہی ہے گنشپ ہیلی کاپٹر استعمال کر رہی ہے توپ استعمال کر رہی ہے بلڈوزر استعمال کر رہی ہے گھر گرانے کے لیے اپنے مخالفین دوسری پارٹی کے بارہ بارہ چودہ چودہ سولہ سولہ سال کے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ ٹینکوں پہ پتھر مار رہے ہیں جو لگتا ہے کبھی نہیں لگتا وہ غلیل سے سنگ باری کر رہے ہیں اپنے مخالفین پہ ان کو تو ٹیررسٹ پروجیکٹ کر دیا ویسٹرن میڈیا نے اور ٹینک توپ جہاز لڑا کا جہاز استعمال کرنے والا مظلوم ہو گیا ویسٹ کی تمام دنیا میں اسٹیریو ٹائپ امیج ہے فلسطینیوں کا اسٹیریو ٹائپ امیج کہتے ہیں ہم ایسے امیج کو جس جو تعصب پہ مبنی ہوتا ہے جو سوچ پہلے سے بنا لے آدمی اور ریالٹی تک پہنچنے کی کوشش نہ کرے اس کو اسٹیریوٹائپ تھنکنگ کہتے ہیں اور جس کی سوچ اسٹیریوٹائپ ہوتی ہے اس کو اسٹیریوٹائپس کہتے ہیں ان لوگوں کو اسٹیریوٹائپ اپروچ ویسٹ کی ہو گئی because of the working of the mass media because of the biased coverage of all these events کہ پتھر استعمال کرنے والا دہشت گرد ہے توپ استعمال کرنے والا بندوق استعمال کرنے والا لڑاکا جہاز استعمال کرنے والا مظلوم ہے یہ اسٹیریو ٹائپ سوچ ویسٹرن ٹیلی ویژن چینلس کی دی ہوئی تصویروں ان کے ڈسکشنز اور خبریں پیش کرنے کے ان کے انداز کی وجہ سے بنی یہی حال فلسطین کے جہاں جہاں مہاجر ہیں بیروت کے بارے میں لبنان کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ لبنان میں ایک مظاہرہ ہوا دو ہزار پانچ فروری مارچ میں جس میں اپوزیشن نے لبنان کی اس وقت کی یہ کہا کہ جی یہاں سے سیرین افواج نکالی جائیں تیرہ ہزار فوج سیریا کی وہاں موجود تھی امریکہ نے اس کی بڑی زور سے حمایت کی اور ویسٹرن چینلز نے ان کو بھرپور انداز سے پروجیکشن دی اس مظاہرے اور اپنے کمنٹس میں یہ کہا کہ یہ جمہوریت کی ابتدا ہے مڈل ایسٹ میں سیریا نے شام نے اپنی فوجیں نکالنے کا اعلان کر دیا تیرہ ہزار فوج تھی انہوں نے کہا جی ہم نکال لیتے اور وہ حکومت جو لبنان کی جو شامی فوج کی وہاں موجودگی کے حق میں تھی اس نے ریزائن کر دیا جس کو ویسٹرن چینلز نے ٹیلی ویژن کے تمام دنیا کے سامنے وہ مظاہروں کی تصویریں دکھا کے یہ کہا کہ یہ جمہوریت کی فتح ہے اس کے چند روز بعد اس مظاہرے سے چار گنا بڑا مظاہرہ شام کے حق میں ہوا شام کی فوجوں کے حق میں ہوا وہاں لوگوں نے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے تھینک یو سیریا کے کیونکہ شام کی فوج اس وقت گئی تھی لبنان میں جب وہاں خانہ جنگی ہو رہی تھی اور اسرائیل نے لبنان کے بہت سے حصے پہ جنوبی لبنان پہ قبضہ کر لیا تھا تو وہ لبنان کے لوگوں اور فلسطینیوں کی مدد کے لیے گئی تھی اور لبنان کی حکومت کے انویٹیشن پہ گئی تھی ویسٹرن میڈیا نے ٹیلی ویژن نے اس پرو سیریا مظاہرے کی کوریج اس طرح نہیں کی جس طرح اینٹی سیریا مظاہرے کی کوریج کی تمام دنیا کو یہ تاثر دیا گیا کہ لبنان پورا کا پورا عوام لبنان کے سیریا کی فوجوں کے مخالف اور ساتھ ڈسکشنز میں اور انالیسز میں یہ کہا گیا کہ لبنان کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ سیریا کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ لبنان میں اپنی فوج رکھے یہ اس ملک کا میڈیا کہہ رہا تھا جس کی اپنی فوجیں عراق میں ہیں ایک لاکھ ستر ہزار جس کی اپنی فوجیں افغانستان میں پچھلے چار سال سے موجود ہیں دو ہزار ایک میں گئی تھی دو ہزار پانچ تک تو موجود ہیں جس کی اپنی فوجیں انیس سو پچاس سے نائنٹین ففٹی سے ابھی تک جنوبی کوریا میں موجود ہیں جس کی اپنی فوجیں جاپان میں انیس سو پینتالیس کے بعد سے ابھی تک موجود ہیں اس پہ کسی کو غور کرنے کا وقت نہیں ملتا کیونکہ مغربی ملکوں کا وہ میڈیا جس کی منوپلی ہے ساری دنیا میں وہ ان اس موجودگی کو فوجوں کی اس انداز سے نہیں دکھاتا دنیا کو جس انداز سے وہ اپنے مخالفین کی فوجی موجودگی کو دکھاتا یہ ہے پولیٹیکل اثر ترقی یافتہ یا با وسائل ملک کے میڈیا پہ منوپلی ساری دنیا پہ ہونے کا کمیونیکیشن پہ منوپلی ہے تین چار ملکوں کی جیسا امیج یہ چاہتے ہیں ویسا بنا دیتے ہیں نیگیٹو امیج چاہیں تو نیگیٹو امیج بن جاتا ہے پوزیٹو امیج چاہیں تو پوزیٹو امیج بن جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا جب افغانستان میں جو جنگ ہو رہی تھی جب کمیونسٹ حکومت تھی افغانستان میں تو اس وقت western media Osama bin Laden کو ایک بہت بڑے ہیرو کے طور پہ پیش کیا کرتا اس کا امیج جو بنایا گیا تھا وہ بہت بڑے ہیرو کا امیج تھا اور کمیونسٹوں کے خلاف ایکشنز کرنے والے لڑنے والے جو تھے ان کو مجاہد کہا جاتا تھا مجاہد کی ٹرم ویسٹرن میڈیا نے ایجاد کی تھی ان کے لیے وہی لوگ حالات بدلے انٹرسٹ ختم ہوا بگ پاور پالیٹکس کے حوالے سے افغانستان میں ان کا روس کا نظام تبدیل ہوا کمیونزم سے شکایت نہیں رہی افغانستان کی کمیونسٹ حکومت ختم ہوئی تو انٹرسٹ ختم ہو گیا وہاں سے ویسٹرن میڈیا نے بھی انٹرسٹ چھوڑ دیا اور وہ لوگ جو مجاہدین کہلاتے تھے اور اسامہ بن لادن جو بہت بڑا ہیرو تھا ویسٹ کا ان کی تمام نیگیٹو چیزیں پروجیکٹ کرنی شروع کی ویسٹرن میڈیا اور بہت جلدی ایک ایسا امیج بنا دیا تمام دنیا میں افغانستان کا کہ جس میں کوئی ان کے خیال میں خوبی نہیں تھی سارے نیگیٹو پوائنٹس تھے یہ انداز ہے منوپلی کی وجہ سے یہ انداز ہے کلچرل اور پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی انویژن کا اور اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ چھوٹے اور انڈر ڈیولپ ملک جو ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنا انفارمیشن میڈیا اتنا ڈیولپ کریں وہ کہ وہ اپنا امیج نہ صرف اپنے لوگوں میں بلکہ باہر کی دنیا میں بھی ایک پوزیٹو امیج بنانا چاہیں تو آسانی سے بنا سکے اور اگر انڈیویجلی یہ ممکن نہ ہو تو یہ کام وہ بہت سے ملک ریجنل سطح پہ مل کے الائنس کے ساتھ اگریمنٹ کر کے اس سے یہ حاصل کریں اور یہ آبجیکٹو حاصل کرنے کے بعد یہ جو اجارہ داری ہے کمیونیکیشن پہ اور میڈیا پہ انٹرنیشنل میڈیا پہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں لیکن اس کے لیے ایک بہت بڑی ضرورت فریڈم آف ایکسپریشن کو تسلیم کرنے کی ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے سبق میں کریڈیبلٹی کی بات کی تھی آپ سے کہ کسی میڈیم کی پاپولیرٹی میں اور اس کو دیکھنے پڑھنے یا سننے والوں کی تعداد میں اضافے کے لیے اس میڈیم کی کریڈیبلٹی ہونی ضروری ہے کریڈیبلٹی اس وقت قائم ہوتی ہے میس میڈیا کی جب اس کو استعمال کرنے والوں کو یہ یقین ہو کہ ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے ان کی دی ہوئی خبریں ان کے دیے ہوئے تجزیے ان کی دی ہوئی اطلاعات صحیح ہیں اور محض پروفیشنلزم ان کے پیش نظر ہے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ان کا اپنا انوالو نہیں ہے اس وقت وہ کامیاب ہوتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے میں تو یہ کامیابی اس وقت ممکن ہے ویسٹرن میڈیا سے مقابلے کی جب تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا under develop societies freedom of expression کی عزت کرنا سیکھیں اس کی ریسپیکٹ کرنا سیکھیں اور اس پہ یقین کریں اور یہ محسوس کریں کہ دنیا میں عزت و وقار کے لیے اور جمہوری معاشرہ قائم کرنے کے لیے فریڈم آف ایکسپریشن اور رائٹ ٹو نو کو ریکگنائز کرنا اور اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے مغربی میڈیا نے جو اپنی ساکھ بنائی ہے یہ کوئی دو چار سال میں نہیں بن گئی عرصہ دراز سے ان کی کارکردگی بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچی ہے جس حد تک آج یہ پہنچے ہوئے ہیں اکیسویں صدی میں وہاں کے اخبارات اسی طرح شروع ہوئے تھے جس طرح ہمارے اخبارات شروع ہوئے تھے ان پہ وہی پابندیاں تھیں جو ہمارے اخبارات پہ رہی ہیں بلکہ ہم سے زیادہ تھیں آپ کو یاد ہوگا بہت پہلے میں نے جب میس میڈیا کا تعارف کرایا تھا آپ سے اور پرنٹنگ پریس کی ایجاد کا ذکر کیا تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ یورپ میں اور خاص طور پہ انگلستان میں جب پرنٹنگ پریس کا استعمال شروع ہوا تھا پندرہویں سولہویں اور سترویں صدی میں کثرت سے تو اس وقت کے بادشاہوں نے پرنٹنگ کو ٹریزن قرار دیا تھا بغاوت کا مقدمہ بنتا تھا کتاب پمفلیٹ یا پوسٹر شائع کرنے والے پہ اخبارات تو بعد میں آئے تھے پہلے کتابیں شائع ہونی شروع ہوئی اور اس کی سزا موت ہوتی تھی اور بہت لوگوں کو موت کی سزا دی گئی کتابیں چھاپنے پہ کیونکہ حکمران نئے آئیڈیاز نئے فلسفوں اور نئی اوپینین سے ڈرتے تھے اور صحیح طور پہ ڈرتے تھے کیونکہ نئے آئیڈیاز نیو اوپینئنس ہمیشہ انقلاب پیدا کرتی ہیں لوگوں کی سوچ میں پہلے انقلاب آتا ہے پھر معاشرے میں انقلاب آتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ چھاپے خانے کا استعمال عام نہ ہو جائے کیونکہ چھاپے خانے کی وجہ سے نئے نئے خیالات نئے نئے فلسفے نئی نئی اوپینینس عام لوگوں تک پہنچ رہی تھی جو بغیر چھاپے خانے کے ممکن نہیں تھا ہمارے ہاں تو کبھی موت کی سزا نہیں دی گئی کتاب چھاپنے پہ یا پرنٹنگ پریس استعمال کرنے پہ ویسے جرنلسٹوں کو خبر دینے والوں کو مارا گیا ویسٹڈ انٹرسٹ گروپس نے مارا انہوں نے تشدد بھی کیا مگر حکومت کی طرف سے موت کی سزا تجویز نہیں کی گئی پرنٹنگ کے کسی جرم میں جو کہ ویسٹ میں رہی ہے مگر وہاں کے میس میڈیا نے جو ترقی کی اور جو تبدیلیاں کی اور جو ایڈوانسمنٹ ہوئی اس میں اور جس طرح انہوں نے فریڈم آف ایکسپریشن کو اور ایکسس ٹو انفارمیشن کو فریڈم ٹو نو کو استعمال کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ساری دنیا میں ان کے میگزین کو ان کے اخبار کو ان کی براڈ کاسٹنگ سروس کو اور ان کے ٹیلی ویژن کو اتھارٹی مانا جاتا ہے ہمیں جب کسی چیز کی صداقت پہ زور دینا ہوتا ہے اپنے آرگومنٹ میں وزن پیدا کرنا ہوتا ہے تو ہم کسی نہ کسی ویسٹرن میگزین کا کسی نہ کسی ویسٹرن اخبار کا یا براڈ کاسٹنگ سروس کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں نے یہ کہا ہے تو یہ انداز جو ہے یہ کوئی اوور نائٹ نہیں مل گیا ہے اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ اپنی ساکھ قائم کی ہے اور یہ ساکھ کریڈیبلٹی لوگوں کے تجربے کی وجہ سے بنتی ہے کہ جب لوگ بار بار یہ تجربہ کرتے ہیں کہ جو اطلاع کسی میڈیم نے دی تھی وہ صحیح ثابت ہوئی تو وہ اس پہ یقین کرنے لگتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ وہ میڈیم پھر اس طرح اٹھاتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پھر اگر غلط بات بھی ان تک پہنچائے گا یا لوڈڈ انداز سے کوئی ڈسکشن کرے گا لوڈڈ انداز اسے کہتے ہیں جب آپ سوالات اس انداز سے کریں اور پرابلم کو اس انداز سے پیش کریں ڈبیٹ کے لیے جس میں رزلٹ ڈسکشن کا آپ کی مرضی کے مطابق آئے یا سوال کا جواب آپ کی مرضی کے مطابق آئے تو اسے ہم لوڈیڈ کوشچن کہتے ہیں یا اس کو ہم مینوورنگ کہتے ہیں کسی ڈبیٹ ڈسکشن کی تو یہ کام بھی کرتا ہے ویسٹرن میڈیا اپنی ساکھ بننے کے بعد اور لوگ غیر محسوس طریقے سے ان کے شکار بنتے ہیں تیسری دنیا کے یہ پولیٹیکل اثرات ہیں اور یہ ٹیلی ویژن پہ زیادہ افیکٹو ہیں اس لیے کہ ٹیلی ویژن جیسا میں نے پہلے کہا آپ کو کہ بہت زیادہ افیکٹو میڈیم ہے اس میں سارے واقعات پورے ڈرامے کے ساتھ اپنے پوری موومنٹ کے ساتھ کہانی کے ساتھ تمام ڈیزائریبل اور انڈیزائریبل پرسنالٹیز کے ساتھ ہمارے گھروں میں آتے ہیں اور ہمارے فیملی کا حصہ بن جاتے ہیں they are like family members آپ پسند کریں یا ناپسند کریں وہ ہمارے لونگ روم میں آ جاتے ہیں تو یہ ایڈوانٹیج کسی اور میڈیم کو حاصل نہیں ہے جو ٹیلی ویژن کو حاصل ہے اس لیے اس کے اثرات بھی اتنے ہی دور رس ہیں جتنا اس کا کامیابی اور اس کا افیکٹ ہے سیاسی اقتصادی ثقافتی معاشرتی اور فوجی زندگی ہر فیلڈ میں زندگی کے ٹیلی ویژن بہت آسانی سے لوگوں کی سوچ پہ اثر انداز ہو سکتا ہے ان کا رویہ تبدیل کر سکتا ہے اس میں نگیٹو رویے بھی شامل ہیں اس میں پازیٹو رویے بھی شامل ہیں اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے باقاعدہ ٹیکنیکس موجود ہیں اس کی تربیت موجود ہے اور جن چینلز کو ترقی یافتہ ملکوں کی دنیا کے ایک سو ساٹھ ایک سو ستر ملکوں میں دیکھا جاتا ہے وہ سب ان چینلز کی اس مینوورنگ کا شکار ہیں جس کو ہم کلچرل اور پولیٹیکل انویژن کہتے ہیں اور اس سے نجات حاصل کرنے کی جو کوششیں یوناٹیڈ نیشنز نے بھی کی تھی ابھی تک اکیسویں صدی کی ابتدا تک تو وہ کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں آئندہ آنے والا وقت بتائے گا کہ چھوٹے ملک غریب ملک جن کے پاس وسائل کم ہیں وہ مل جل کے یا اپنی ترقی کے حوالے سے کس انداز سے اس کا مقابلہ کریں گے تو یہ ٹیلی ویژن کے بارے میں ہماری بات چیت ہے اس پہ غور کریں سوچیں آئندہ ہم ایک اور اہم میس میڈیم پہ بات چیت کریں گے آپ سے فلم پہ فلم صرف تفریحی کا ذریعہ نہیں ہے فلم ایک بہت اہم ذریعہ ابلاغ کمیونیکیشن کا میڈیم بھی ہے اور اس کو بہت سے ملکوں نے دنیا میں بہت افیکٹولی استعمال کیا ہے اپنے آئیڈیاز دوسروں تک پہنچانے کے لیے تو next time we'll discuss start discussion on films